الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ <clears throat> بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء فقاله

والسلام محترم سامعین ہم نے صورت البقرہ کی ایک بڑی مشہور آیت اور شعب الایمان للبحقی اور کتاب الدعوات کی ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے اور آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے رب العالمین کا ایک نظام اور ایک دستور ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد رکھتے ہیں جو انسان دنیا میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی یاد رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی یاد رکھتے ہیں اور جو انسان اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے دنیا میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ بھی اسے دنیا میں بھلا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے جیسے کہ سنن ترمیدی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاخ فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے پیش کریں گے اور اللہ رب العالمین اس سے چند سوالات کریں گے پہلا سوال یہ ہوگا کیا میں نے تم کو زندگی نہیں دی تھی بندہ کہے گا رب العالمین آپ نے زندگی دی تھی پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے علم ازوج کا میں نے تیری شادی نہیں کرا دی تھی اللہ تعالیٰ سب تیرا کرم کی شادی بھی کرا دی پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا ہم نے تمہیں مال اور اولاد سے نہیں نوازا تھا رب العالمین آپ نے مال اور اولاد سے نوازا تھا علم اج اللہ کا ہاں، تربا ہاں، ہاں۔ کیا میں نے تم کو ایسا نہیں بنا دیا تھا اتنی عزت دی تھی کہ پورے محلے کے لوگ تیری بات سنتے تھے تیری عزت کرتے تھے اور جس کو جو کہہ دیتا وہ تیری بات لوگ سن لیتے تھے اتنی عزت نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے سب کچھ تو سب کچھ آپ نے دیا پھر العالمین پوچھنے کا اچھا ذرا بتا ہم نے تو سب کچھ تجھے دیا افاک ان کا ملاقی کہا کیا تو نے زندگی میں کبھی یہ بھی یاد کیا تھا کبھی فکر کی تھی کہ مرنے کے بعد قیامت آئے گی اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور ہمیں حساب کتاب دینا ہے کیا میری اس ملاقات حساب کتاب کو تو نے کبھی یاد کیا تھا کہتے اللہ تعالی نسی تو میں اتنا دنیا داری میں بزی ہو گیا تھا کہ میں بھول گیا کبھی تک موقع ہی نہیں لگا کہ میں تجھے یاد کروں اور حساب کتاب کی فکر کروں کتنا مشکل وقت ہے دعا کرو اللہ یہ سے گھڑی سب کے لیے آسان کر دے بدبختی ذرا دیکھو ایک انسان اگر دنیا میں اللہ کو بھولا ہوا ہے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے جیسے اس نے کہا الہ العالمین میں بھول گیا تو رب العالمین کیا فرماتے تو مجھ کو بھول گیا تو ایسا کرتا ہے النسا کا کما نسی لے کا یوم جیسے تو دنیا میں مجھے بھولا ہوا تھا آج میں بھی تجھے حشر کے میدان میں بھلا دیتا ہوں جہاں تو عذاب میں پڑا ہے وہیں پڑا رہے میں تجھے یاد کرتا ہی نہیں آج یہ بڑی بدبختی ہے اسی لیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ونا تکون نس اللہ فانساہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ انہیں بھی ان کی ذات سے بھلا دیتا ہے اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا نس اللہ فانا جب یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا اور اللہ رب العالمین بھی ان کی حفاظت کر اور ان کی پرواہ ترک کر دی اللہ تعالیٰ سے دعا اسی چیز کو رب العالمین نے قرآن پاک صورت البقرہ کی آیت میں فرمایا فد قرونی ادرکم میرے بندو مجھے یاد رکھو ہم تمہیں یاد ہے فد قرونی ادرکم میرے بندو تم مجھے یاد رکھو گے تب ہم تمہیں بھی یاد رکھیں گے حیدرآبادوں کے اندر آتا ہے بہت سارے مفسرین اور محدثین کتب شرح نقل کرتے ہیں حضرت یونس علیہ سلاۃ و جب اللہ رب العالمین کا حکم ہونے کے پہلے پہلے اپنا شہر اپنی امت اپنی قوم کو چھوڑ کر کے جب ہجرت کر جانا چاہے اور ایک ایسے جگہ پر پہنچے جہاں جانا چاہتے تو وہاں کے لیے کشتی کا ہونا ضروری تھا کیونکہ بہت بڑا سمندر پار کر کے جانا پڑتا تھا وہاں پہنچے سمندر کشتی تیار تھی کشتی والے نے علیہ شام کو بیٹھا لیا رب العالمین شاہ فرماتے ہیں از اب عقائد فل المشہود مشہور فساہم فکان من المدحدین فلتقمہ الہوت وہو ملیم فلولا انہو کان من المسبحین لربس فی بطنہ الى یوم یوعسود رب العالمین قرآن پاک مختلف مقامات پر ان کا واقعہ بتایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے وہ دریا میں بیٹھے آگے گئے رب العالمین نے فسا ہم فکا من المحبیر کہا جاتا ہے کشتی ڈوبنے لگی ہاں، کشتی خطرے میں پڑ گئی اس وقت لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کشتی اس وقت ڈوبتی ہے جب کوئی اپنے آقا کا نافرمان کشتی میں بیٹھا ہوا ہو اس لیے اب ہاں، ہر آدمی سے پوچھا کس نے رب کی نا اپنے آقا یعنی آکا کی نافرمانی کی کون کہتا اپنے آقا کی نافرمانی کی فسا ہم فکان من قرآن اندازی کی گئی دیکھیں کون اس کے اندر بیٹھا ہے اسی کو پھینک دیا جائے فسا ہم افقان نمین المدحدین کشتی والوں نے قرآن اندازی کیا اور نام نکلا تو سب سے بڑے نیک سال انسان یونس علیہ سلا وسطرا فکان الحبی نام نام یونس کا نکل رہا ہے پھر دوبارہ سے جتنی مرتبہ بھی قرآن دادی کی گئی وہ حضرت یونس ہی کا نام نکلتا ہے کیوں ان لوگوں کا تو آگا اپنے نظریے کے مطابق نافرمان ہوگا اور اتنا نیک سال شرافت امانت دیارت نورانی چہرے والا پوری کشتی میں کوئی نہیں ہے لوگ جانتے ہیں کہ انسان اپنے آقا کی نافرمانی کر کے فرار نہیں ہو سکتا بھاگ نہیں سکتا یہ بہرحال آخر کار مجبور ہوئے اللہ رب العالمین نے حکم دیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کشتی والوں نے پورے کشتی کے لوگوں کو بچانے کے لیے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا جیسے دریا میں پھینکے گئے رب العالمین کا حکم ہوا وہ ایک بڑی سے مچھلی کو کہ فوراً جاؤ اس کو اس کو نکل جاؤ فلتا کا محول ہو تو وہ ملیم حضرت یونس اپنے نفس پر ملامت کر رہے تھے اور کشتے مچھلی آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل گئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں مچھلی کو رب نے حکم دیا اے مچھلی خبردار ہم نے یونس کے ہم نے تمہارے پیٹ کو یونس کے لیے جیل بنایا ہے لیکن تمہاری غذا نہیں بنا اسے بڑا تنہشی خبردار تمہارے دانتوں کے نشان بھی یونس کے بدن پر نہیں پڑنا چاہیے اللہ کا حکم ہوا اور مچھلی جو ہے یون السلام کو نکل گئی اور جا کر کے رب کے حکم کے مطابق سمندر کے تہ میں بیٹھ گئی وہاں جب گئے تو فنا ظلمات تاریخیوں میں مچھلی کے پیٹ کی تاریخی سمندر کی تہ بتہ موجوں کی تاریخی ہے تاریخیوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب یہ تصویر پڑھی دعا پڑھی بہت روایتوں کے اندر آتا ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور عطا کیا کہ یہ دعا رب العالمین کے پاس عرش تک پہنچی امراط ات المکرمون جو ہے حمل العرش و فرشتے فرشتے نے کہا ارحاد عالمین سو تم معروف ان بلا بن غریبہ اللہ یہ اتنے زور زور سے آپ کو پکار رہا ہے کیا اس بندے کی دعا فریاد نہیں سنیں گے اللہ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ کون سا بندہ ہے کس کی آواز ہے سن رہے ہو تو اس نے کہا فرشتوں نے کہا اللہ رب العالمین سو تم معروف ان بلا دن غریبہ آواز تو جانی یعنی پہچانی ہے برابر یہ آواز سنی گئی ہے اس کی تصویر اس کی تحریر اس کا ذکر لاہی اس کے نیک کلمات برابر آپ کے پاس آتے ہیں ہم نے بارہ سنا ہے لیکن من بلا دن غریبا لیکن عجیب بات ہے آج ایسی جگہ سے آ رہی جہاں سے یہ آواز کبھی نہیں آئی تھی اور واقعی ہمیشہ نینوا شہر سے اور آج باہر احمر میں سمندر کے میں ہیں فرشتوں نے کہا عالمین یہ آواز برابر جانی پہچانی ہے یہ تیرا بندہ آپ آپ کا ذکر کرتا تھا اس کے تصویر تحمید کے کلمات برابر سنے گئے ہیں لیکن بس ایک چیز ہم کو حیرت میں ڈال رہی ہے ایسی جگہ سے آ رہی ہے جہاں سے آواز کبھی نہیں آئی تھی رب العالمین فرمایا بلا صحیح تم لوگ کہہ رہے ہو یہ آواز میرے بندے یونس نبی اللہ کی ہے نے کا معلوم کا بندہ میں مجھے نبی اور پیغمبر ہے اللہ نے فرمایا ہاں رب العالمین کے سامنے فرشتوں نے فوراً سفارش کرنی شروع کر دی اور کہا کہ رب العالمین ہے کیا اس بندے کو جس نے زندگی بھر آپ کا ذکر کیا ہے آج وہ مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو کیا آپ اس کی فریاد کو نہیں سنیں گے اس کو نظر انداز کر دیں گے رب العالمین نے فرمایا بلا کیوں نہیں وہ تمہاری تمہاری سفارش تمہاری سفارش اور اس کی دعا سنتے ہیں رب العالمین نے فوراً مچھلی کو حکم دیا اور آ کر کے مچھلی باہر سمندر کے کنارے اگل دی یا اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا رب العالمین نے بیان فرمایا فرولا اللہ کا من المسبحین اگر اس مصیبت میں آنے سے پہلے پہلے یونس ہم کو یاد کرنے والا نہ ہوتا آج فرشتوں اور جام بتانے والے انسانوں ہم نے یونس کو جو نجات دیا ہے نجات میں آج کی دعا کی برکت نہیں ہے پھیلے کے فرولا اس مصیبت میں آنے کے پہلے پہلے ہماری پاکی بیان کرنے والا یہ میرا بندہ تھا رب نے کہا اگر یہ مصیبت آنے کے پہلے پہلے خوشحالی میں اپنے زندگی میں مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا تو آج اس کی دعا قبول نہ کرتے لالا بھی سفی بت نہیں رسول اور قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے قیامت کے دن ساری دنیا قبر سے نکلتی تو ہمارے نبی یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتے لیکن ہم نے ان کی دعا اس لیے سن لیا کیونکہ اس مصیبت میں گرنے سے پہلے پہلے بھی ہر وقت میری یاد کرنے والا تھا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رمایا دوستو بتانا یہ چاہتا تھا میں کہ دنیا میں بھی اگر انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے دنیا میں تو دنیا میں بھی اللہ اس کو یاد رکھتے ہیں اگر دنیا میں انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو نہ اللہ دنیا میں اس کی فکر کرتے ہیں نہ آخرت میں چنان عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ نما کے روایت جس کو امام ترمیری رحمت اللہ علیہ نے بسنت صحیح نقل کیا کہ آپ نے ساتھ رمایا من سر رہو سجیب اللہ سے فید کر اللہ فرح جو انسان چاہتا ہے مصیبت میں گھرنے گرنے پر وہ ہم سے دعا مانگے اور فوراً اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی مصیبت کو ٹال دے ہر یز پور اللہ حاصل روکا تو اسے چاہے کہ خوشحالی میں بھی ہم کو یاد رکھے مصیبت آنے کے پہلے پہلے بھی ہم کو یاد رکھے تو نبی اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہمیں یاد آئی کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رہو اے لوگ خوشحالی میں بھی اللہ کو برابر یاد کرتے رہو اللہ کو بھولو نہیں اللہ کو نظر انداز نہ کرو دنیا میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دو نہ روزے کرو نہ نماز کے نہ حج کے نہ زکات کے نہ ذکر کال کے نہ تلاوت قرآن کے نہیں دنیا کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہو کیوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو دنیا میں ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں مصیبت جب ان پر آتی ہے تو اس کی دعا کرنے کے پہلے پہلے فرشتے اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہوا جو کبھی آپ کو بھولتا نہیں اس مصیبت میں گرا ہوا ہے ہم سارے فرشتے آپ کے سامنے سفارش کرتے ہیں اللہ اس بندے کو مصیبت سے نجات دے دے تو میرے بھائیوں یہی مطلب ہے فد قرونی اد جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے انسان اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت نہ کرے اللہ رب ہر وقت دین کی آخرت کی فکر نہ کرے اور اپنا غفلت برتتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ میرے ساتھ رواتے ہیں اس کے دل پر ایک قسم کا پردہ چڑھ جاتا ہے غفلت کا کائی کا اس کا ایمان بیکار ہو جاتا ہے اس کا ایمان کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اسی لیے ذکر الہی کو کے بڑے فوائد میں سے جو بہت سارے فوائد ہیں ذکر الہی کے ان میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذکر الہی اور اللہ تلاوت قرآن توبہ استفار اللہ کی عبادت اور رتا سے دوستو اللہ تعالی دل کو صاف کر دیتا ہے اسی ہر چیز کی طرف نبی رحصا صاحب نے سارا کیا فرمایا نر کن اے لوگو یاد رکھو ہر چیز جو گندی ہو جاتی ہے جس پر میل آ جاتا ہے دھول مٹی جم جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہے آپ کا کپڑا گندا ہو گیا کی صفائی کے لیے اللہ نے صابن پیدا کیا ہے اس کے لیے اللہ نے پانی پیدا کیا ہے آپ لوہے کی چھری استعمال کرتے ہیں کبھی اس پر اگر زنگ لگ جائے تو سمجھتے ہیں کہ پانی سے دھلنے اور صابن لگا کر کے اس کو دھلنے سے اس کا زنگ دور نہیں ہوتا زنگ کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ نے کوئی چیز رکھی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے لوہے لکھڑ کی چیز کو زنگ آلود ہو جائے تو اس سے صفائی ستھرائی کر لیتے ہیں بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ان کل شی ان سکانا اے لوگ دنیا کی ہر چیز کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مناسب چیز پیدا کی ہے اور تمہارے دلوں کی صفائی تمہارے دل بھی گندے ہو جاتے ہیں تمہارے دل پر میل کشیل آ جاتے ہیں تمہارے دل پر گفرت تاری ہو جاتی ہے اور تمہارے دلوں کی صفائی ستھرائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کو مقرر کیا ہے ذکر اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے اللہ کے تعت و فرما برداری کرو گے توبہ استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین اس ذکر کی برکت سے تمہارے دلوں کے سارے میل کشیر گندگی اور کائی کو صاف کر دے گا ان سے شعین سکارا میں ان شکارا تل اللہ ہر چیز کی صفائی کے لیے اللہ نے کوئی چیز ہر کوئی نہ کوئی چیز مقرر کی ہے اور تمہارے دلوں میں دفلت کی اور لاپرواہی کی دنیا کی جو محبت چھا جاتی ہے جو تمہارے ایمان کو کام کرنے سے روک دیتی ہے ان تمام چیزوں سے صفا تمہارے دلوں کی صفائی کے لیے سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا وہ کیا ہے ذکر اللہ ہے جیسے کہ لب العالمین نے اے صورت انفال کی ابتدائیات میں فرمایا کہ فرمایا وہی تلیت علیہم آیات ہو زادت ہوں یہ میرے بندے جو مومن ہیں ان نمن مومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات ہو زادت ہوں ایمانا رب کی باتیں بیان کی جائیں رب کا ذکر کیا جائے ان کے ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی جائیں جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں زیادت ہم ایمانا ان کا ایمان بہت ہی بڑھ جایا کرتا ہے نبی علیہ السلام شام کے فرمان کے مطابق ہم اگر چاہتے ہمارا ایمان برابر کام کرتا رہے ہمارا دل ہے برابر کام کرتا رہے نور ایمان ہمارا کام کرتا رہے تو کثرت سے ہمیں ذکر الہی اور ذکر الہی کا مطلب لیے ہر ہر موقع پر رب العالمین کا جو فرمان ہو آپ اس کو بجا لائیں نماز پر سب سے بڑا واقعی سلاد علی نکری سب سے بڑا ذکر اللہ تعالی نے کس کو قرار دیا ہے نماز نماز کی پابندی کریں آپ نماز جتنا تقبیر تحریمہ سے اول وقت مسجد میں آ کر جتنا آپ نماز کی پابندی کریں گے نماز کی برکت سے اتنا ہی آپ کا ایمان پیدا ہوگا اور دل کی صفائی ہوتی رہے گی ہر قسم کے منقرات سے آپ کا دل پاک ہوگا توبہ استفار ہے فراغت قرآن ہے واد و نصیحت ہے یہ ساری چیزیں ذکر لاہی ہیں اسی لیے آگے نبی رہے پاس ساتھ نمایا اے لوگوں ذکر الہی کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے تمہارے دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وما من شعین انجا من عذاب اللہ من عذاب من ذکر ذکر اللہ الہی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے جہنم کی آگ سے بچانے والے بہت سارے آواز جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من من من انجا عذاب اللہ اللہ ذکر اے لوگوں نماز جہنم سے بچاتے ہیں صدقہ خیرات جہنم سے بچاتے ہیں بہت ساری نیک ہر نیکی انسان کو جہاں اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے لیکن دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا سب سے بڑا عمل جس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے آنے سمے ذکر الہی ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کیا تو صاحب ایک نام بڑی حیرت میں پڑ گئے اور کہا یا رسول اللہ ورل جہاد فی سبیل اللہ کیا ذکر لازمی سے زیادہ جہاد فی سبیل اللہ بھی لوگوں کو جہنم سے بچانے والا نہیں ہے آج ولل جہاد فی سبیل اللہ تم نے فکر الہی کو کیا سمجھا ہے جہاد تو انسان کی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بلکہ کفر اسلام کا جہاد ہو تو بے دین مسلمان بھی مودی صاحب سے آگے آگے لڑنے میں نظر آئے گا لیکن ذکر الہی کرنا یہ بڑے جہاد بڑا مشاہدے کا کام ہوتا ہے ہے انسان لڑنے کے لیے تو بے دین بھی تیار ہو جائے گا لیکن وہی بے دین ذکر الہی قائم کرنے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا آپ نے ساتھ رمایا مایا جہاد فی شبیل اللہ جہاد فی شبیل اللہ بھی اتنا عذاب سے بچانے والا نہیں جتنا ذکر الہی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچاتا ہے ہٹا جن کرتے یہاں تک کہ تم اپنی تلوار چلاتے چلاتے اتنا لمبا جہاد کرو کہ تمہاری تلوار ٹوٹ جائے جب بھی ذکر لاحی کے جو فوائد ہیں جہاد سے حاصل نہیں ہو سکتے کیوں بھائی جہاد جہاد بھی ذکر لاہی کا ایک حصہ ہے جہاد بھی ذکر لاہی کا ایک حصہ ہے اسی لیے جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ سما ویدان کی تم سے فروتو بتو جب دشمنوں کا تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ڈٹ کر کے لو دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا تاکہ تمہیں کامیابی نہ حاصل ہو ایک ایسا عمل ہے اللہ نے فرما میدان جہاد میں جہاں دشمنوں کا مقابلہ ہے وہاں بھی تمہیں غربہ حاصل ہوگا جہاد سے تو اسی وقت جب تم خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے اور اللہ تعالیٰ سے تمہارا رابطہ خوب مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خوب کثرت سے ذکر لاہی کی تصویر فرمائی اللہ اپنے کو یاد رکھنے کی توفیق دے کبھی اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے ہمیں غافل نہ کرے باقی انشاءاللہ شاء اللہ ہفتے اقور کو لہٰذا واسطہ فر اللہ سبحان اللہ ہم دیکھا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفر کا واتو بولے پچیس منٹ بائیس منٹ